السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھلتے کودتے ہنستے مسکراتے روتے گدگداتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی ایسی کہانی جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہو سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے عجیب تحفے ایک بادشاہ بڑا عقلمند اور انصاف پسند تھا یہ پرانی کہانیوں میں نا بادشاہ ضرور ہوتے ہیں اسے اپنی رایا سے بہت پیار تھا مگر وہ لالچی اور دھوکے باز لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا ایک دن بادشاہ اپنے ایک نوکر کے ساتھ کچھ کھیل رہا تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑا کدو لے کر محل میں آیا بادشاہ اتنا بڑا کدو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور ہنسا بھی کسان نے بادشاہ کو بڑے ادب سے سلام کیا بادشاہ نے پوچھا ہوں اتنا بڑا کدو کہاں لے کر جا رہے ہو حضور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں باورچی سے کہیے اس کے بیچ نکال کر باہر نہ پھینکے اپنے پاس ہی رکھ لے آدھے تو میں اگلے سال کی فصل کے لیے لے جاؤں گا اور آدھے آپ اپنے دوستوں میں بانٹ دینا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میرے دوست بادشاہ نے کدو لیتے ہوئے کہا جاؤ باورچی خانے میں جا کر کھانا کھا لو دیہاتی چلا گیا تو بادشاہ نوکر سے کہنے لگا یہ شخص اتنی دور سے میرے لیے کدو لایا ہے اسے میرا کتنا خیال ہے اب بتاؤ میں اسے کیا دوں نوکر بولا حضور پہلے اس دیہاتی کا امتحان لیجئے کہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی پھر انعام دینے کی سوچیے بادشاہ نے دیہاتی کو بلایا اور اس سے پوچھا تم اس کدو کے بدلے کیا انعام لینا پسند کرو گے حضور میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے اس کدو کے آدھے بیج دے دینا بس یہی میرا انعام ہے بادشاہ دیہاتی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے ایک بہت خوبصورت گھوڑا دیا دیہاتی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا دیہاتی کے پڑوس میں گاؤں کا چودھری رہتا تھا وہ بہت لالچی تھا اس نے دیہاتی کی کہانی سنی تو اپنے دل میں کہنے لگا ہاں میں بادشاہ کو اپنا سب سے اچھا گھوڑا دوں گا پھر وہ مجھے بہت بڑا انعام دے گا دوسرے دن چودھری گھوڑا لے کر بادشاہ کے محل میں گیا بادشاہ اسی نوکر کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا چودھری نے سلام کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہو بھائی کیسے آئے چودھری بولا اے حضور میں اپنا خوبصورت گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جاؤ اسے استبل میں باندھ دو میں کھانے سے فارغ ہو کر اسے دیکھوں گا چودھری گھوڑا لے کر استبل کی طرف گیا تو بادشاہ نے نوکر سے کہا یہ بیچارہ میرے لیے گھوڑا لایا ہے معلوم ہوتا ہے اسے مجھ سے بہت محبت ہے بتاؤ میں اسے کیا دوں نوکر بولا حضور پہلے اس کا امتحان لیجئے کہیں آپ کے ساتھ چال تو نہیں چل رہا کھانا کھا کر بادشاہ استبل میں گیا اور گھوڑا دیکھ کر چودھری سے کہنے لگا ہوں یہ گھوڑا سچ مچ بہت خوبصورت ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا بتاؤ اس کے بدلے تمہیں کیا انعام دوں <laughs> اے حضور اے اگر آپ مجھے کوئی جاگیر دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی چودھری نے کہا میں تمہیں اس سے بھی اچھا تحفہ دوں گا یہ کہہ کر بادشاہ نے باورچی جی کو بلایا اور اس سے پوچھا کدو کے بیج کہاں ہیں حضور تمام بیج میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں باورچی جی نے کہا بہت خوب جاؤ ان بیجوں کے دو حصے کرو ایک حصہ چودھری صاحب کو دے دو اور ایک حصہ ہمارے دیہاتی دوست کے لیے رکھ لو اور اس طرح لال جی چودھری کو اتنے خوبصورت گھوڑے کے بدلے کدو کے بیج ملے سچ ہے لالچ جانتے ہیں آپ کیا ہے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ